اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں بہرے اور گونگے ہیں ان دھیروں میں اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے سیدھے راستہ ڈال دے